في مقام اخر ولا تهنوا ولا تحزنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون إن كنتم مؤمنين حضرات طلوع ہوتے سورج کے ساتھ اور صبح کے آغاز کے ساتھ اور مکمل ہوش و حواس کے ساتھ آج ہم سب نے اپنے آپ سے ایک اہم ترین سوال کرنا ہے اہم ترین استفسار کرنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے بنایا اللہ رب العزت نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے سبب کیا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فضول پیدا کیا ہو بے مقصد بنایا ہو ایسا نہیں ہے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ رب العزت کا فرمان ہے سورت المؤمنون کے آخری صفحہ پر افا تم انما خلق نا کم ابسا الینا لا لاترجا کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے بے مقصد بنایا ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں پلٹ کر تو تم نے ہمارے پاس آنا ہے انسان کی زندگی کا مقصد دنیا نہیں ہے رب العزت نے ہمیں زمین کے لیے نہیں بنایا مکانوں کے لیے نہیں بنایا گاڑیوں کے لیے نہیں بنایا ایش و آرام کے لیے نہیں بنایا سکون آور گولیاں کھا کے سونے کے لیے نہیں بنایا کفر کی غلامی کے لیے نہیں بنایا کافروں کی تقلید کرنے کے لیے نہیں بنایا آپس میں لڑنے اور جھگڑنے کے لیے نہیں بنایا ایک دوسرے کو نقصان کرنے کے لیے نہیں بنایا آپس میں فساد کرنے کے لیے نہیں بنایا بے عملی کرنے کے لیے نہیں بنایا رب العزت نے ہمیں گناہ کرنے کے لیے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے نہیں بنایا کہ صبح اٹھیں اور اپنے اسکول و کالج چلے جائیں صبح اٹھیں اور اپنی دکان کھول لیں صبح اٹھیں اور اپنی فیکٹری چلے جائیں رات آئیں اور اپنے حساب کتاب کر کے کھائیں پیئیں اور سو جائیں زندگی کا یہ مقصد نہیں ہے اللہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے ہمیں کس لیے اللہ نے بنایا ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود ہی اس کا بیان کرتے ہیں کہ انسانوں کو میں نے کس لیے پیدا کیا انسان کو بڑے اعلی اور عرفا مقاصد کے لیے پیدا کیا گیا سورت زاریات آیت نمبر چھپن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اللہ کہتے ہیں میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے سورت ملک ہے تبارک الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا اللہ نے زندگی اور موت کو بنایا ہے کس لیے دنیا میں مقابلے کے لیے اللہ نے کس لیے ہمیں بنایا جسم و جان کے تحفے رب نے عطا فرمائے روح اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے اتنی پیاری شکل ہمیں عطا فرمائی کس لیے دنیا میں مال و دولت کی دوڑ کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کو بنایا بلو کو محسن تاکہ پتا چل سکے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اسبب و اخلصو اللہ کے لیے عمل کرنے والا کون ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا کون ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین پہ عمل کرنا ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید کو اپنانا ہے ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید پہ عمل کرنا ہے اللہ کے نازل کردہ دین کو اپنانا ہے ہماری زندگی کا مقصد رائے حق پہ ڈٹ جانا ہے ہماری زندگی کا مقصد اسلام کو غالب کرنا ہے اسلام کو تمام ادیان پر اور جہان میں رہنے والے انسانوں پر اسلام کو غالب کرنا یہ زندگی کا مقصد ہے اسی لیے تو کہا گیا کل ان سلاتی و نسخی و مہیا مماتی رب العالمین اسلام کو دو چار تمہارے لمبے نہیں چاہیے اسلام کو دو چار دن تمہارے نہیں چاہیے اسلام کو دو چار ہفتے تمہارے نہیں چاہیے اسلام کو دو چار مہینے اور دو چار سال بھی نہیں چاہیے اسلام تو تم سے تمہاری زندگیوں کا مطالبہ کرتا ہے کہ زندگی اسلام کو دے دو اللہ تمہیں جنت دے دے گا اللہ تمہیں آرام دے دے گا اللہ تمہیں غلبہ دے دے گا اپنی زندگی رب کے لیے پیش کر دو اپنی زندگی رب کے لیے وقف کر دو اپنا سب کچھ رب کے لیے نشاور کر دو کہہ دو کہ میری نماز بھی میری قربانی بھی میرا جینا بھی میرا مرنا بھی رب العالمین کے لیے ہوگا زندگی کا یہ مقصد تھا آؤ آج اپنا محاسبہ کرتے ہیں آؤ آج اپنا احتساب کرتے ہیں بہنیں اپنا احتساب کریں بھائی اپنا احتساب کریں کیا ہم نے زندگی کے اس مقصد کو سمجھا ہے کیا زندگی کے اس مقصد کو ہم نے جانا ہے کیا ہماری زندگی واقعی اللہ کی عبادتوں میں گزر رہی ہے کہ دن رات گناہوں میں اور نافرمانیوں میں اور بغاوتوں میں اور مخالفتوں میں اور اللہ رب العزت کے سامنے سرکشی کرنے میں کیا ہم نے اسلام کو سیکھا اللہ نے ہمارے لیے اسلام کو پسند کیا کیا ہم نے پیارے اس دین کو سیکھا علم حاصل کیا فعلم انہو لا الہ الا اللہ کیا توحید کا علم ہم نے حاصل کیا کہ اللہ کے بارے میں ہم نے معرفت حاصل کی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم نے پہچان کی کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کے حالات ہم نے پڑھے کیا صحابیات طیبات کے حالات ہم نے پڑھے کیا ہم نے اسلام کو سیکھ کر اس پر عمل کیا کردار بنایا اخلاق کا اختیار کیا کیا ہم نے اسلام کے اوپر عمل کر کے اس کی آگے دعوت پیش کی اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی کوشش کی کتنے خطے ہیں کتنے علاقے ہیں کتنے جزیرے ہیں وہاں دعوت اسلام مبلغ اسلام پہنچے نہیں ہے کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہم دنیا کے کونے کونے میں اپنی طاقت کے مطابق اسلام کی دعوت پہنچائیں اسلام کا پیغام پہنچائیں اسلام کی بہترین چیز پہنچائیں اسلام کا ہم ترین مقصد لوگوں کو بتائیں اسلام کی آسانیاں بتائیں اسلام کا منہج لوگوں کو بتائیں زندگی کا یہ مقصد ہونا چاہیے تھا اسلام کو غالب کرتے آج دنیا میں اسلام پر کیا بیت رہی ہے ہم سب کے علم میں ہے اگر کوئی جان بوجھ کے یہ کہے کہ مجھے علم نہیں ہے مجھے خبر نہیں ہے میڈیا کا دور ہے اخبارات میں خبریں آتی ہیں کہانیاں پہنچتی ہیں کہ آج اسلام پر اندھیری رات چھائی ہوئی ہے آج اسلام پر ظلمتوں کے بادل امڈے ہوئے ہیں آج اسلام پر طوفان امڈے ہوئے ہیں آج اسلام کے اوپر کافر حملوں پہ حملے کر رہے ہیں آج اسلام کا نقصان کرنے کے لیے کافر اتحادی بن چکے ہیں اللہ کے نبی اور اسلام کا فرمان ہے کافر آپس میں مختلف ہیں مگر اسلام کو مٹانے کے لیے سارے ایک ہو چکے ہیں بے چارہ اسلام بے چارہ دین اسلام جگہ جگہ سے زخمی ہے وہ کون سا اس کا انگ ہے جہاں زخم نہیں لگے ہوئے پرچم خون سے رنگین ہے دکے کھاتا ہوا اسلام جب اس کو پاکستان میں بھی جگہ نہیں ملے گی تو بتاؤ وہ کہاں جگہ حاصل کرے گا اسلام ہم اپنے گھروں سے نکال رہے شکلوں سے نکال رہے اخلاق سے نکال رہے کردار سے نکال رہے تعلیم سے نکال رہے معیشت سے نکال رہے قول و کردار سے اپنے اسلام کو نکال رہے ہم نے اسلام کو مذاق بنا لیا کہ جب چاہے اس کو استعمال کر لیا اور جب چاہے اس کو چھوڑ دیا اسلام کہاں ہے کس گلی میں ہے کس نکر میں ہے کس بازار میں ہے مسجد میں بھی ہے جھگڑے تو وہاں بھی ہو رہے ہیں کہاں ہے اسلام کیا سلوک کیا ہم نے اپنے اسلام کے ساتھ ہمارے گھر کے دروازے پہ اسلام آیا ہم نے دکے دے کے اس کو نکال دیا تو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں گھر میں فلمیں چاہیے ہمیں گھر میں گانے چاہیے ہمیں گھر میں بے پردگی چاہیے ہمیں گھر میں جادو ٹونا چاہیے ہمیں گھر میں گند چاہیے اسلام آیا میرے کاروبار میں میں نے کہا نہیں مجھے سود چاہیے مجھے جوا چاہیے مجھے رشوت چاہیے مجھے کرپشن چاہیے اسلام آیا میری شکل پہ میں نے کہا نہیں مجھے داڑھی مونڈی چاہیے کپڑا ٹکنوں سے نیچے چاہیے اسلام آیا میری بہنوں کے پاس پر پردہ کر لو کہا نہیں مجھے بے پردگی پسند ہے ناخن لمبے رکھنا مجھے پسند ہے مجھے اپنے چہرے کی دکھائی اور چہرے کے انداز کافروں والے بنانے پسند ہیں اسلام آیا کالج کے پروفیسروں کے پاس اسلام آیا اسکول کے ٹیچروں کے پاس ہم نے کہا نہیں ہم تو روزی کمانے والے ہیں ہم تو دنیا بنانے والے ہیں اکثریت کا یہ حال ہے بیچارہ اسلام کافر تو کافر تھے انہوں نے دکے مارے برا سلوک کیا اپنوں نے بھی اس سے کچھ کم نہیں کیا ہے چاہیے تو یہ تھا لٹا پٹا اسلام چاہیے تو یہ تھا بکرا ہوا اسلام فرقوں میں تقسیم اسلام گروہوں میں تقسیم اسلام مادیت پرستی کا شکار اسلام دنیا پرستی میں مبتلا ان چاہنے والوں کا اسلام چاہیے تو یہ تھا ہم اسلام کا تحفظ کرتے ہم اسلام کا دفاع کرتے چاہیے تو یہ تھا ہم زندہ رہتے یا نہ رہتے زندگی رہتی یا نہ رہتی ہمارا سانس چلتا یا نہ چلتا ہم زمین پہ قدم رکھتے یا نہ رکھتے آزادیاں ہماری رہتی یا نہ رہتی چاہیے تو یہ تھا ہم اسلام کا دفاع کرتے ہم اسلام کے لیے کٹ مر جاتے اپنے لیے سبھی جیتے ہیں کوئی اسلام کے لیے بھی جیا خود غرضیوں کی اپنے لیے سبھی جیتے ہیں اپنے لیے سبھی رہتے ہیں مگر کوئی اسلام کے لیے جیا کوئی اسلام کے لیے زندگی گزارتا ہے اسلام لوگوں نے جوانیاں دی لوگوں نے بڑھاپا دیا لوگوں نے قربانیاں دی لوگوں نے سب کچھ نشاور کیا ملک و وطن قربان کر دی اپنی ڈگریاں سندیں قربان کر دی اور ہم ہم نے اسلام کی بولیاں لگائی ہم نے اسلام کے ریٹ لگائے ہم نے کہا ہم مسلمان ہیں ہم بک جاتے ہیں اتنے اتنے پیسوں میں میں ڈالروں امریکن جنرل نے کہا تھا پاکستانی وہ قوم ہے یعنی مسلمان ہی کہا نا مسلمان وہ قوم ہے جو ڈالروں کی وجہ اپنی ماں کا سودا بھی کر دیتی ہے ڈالروں کے وجہ اپنی بہن کا سودا کر لیا ڈالروں کے وجہ ہم نے اپنی عزت و ناموز کا سودا کر لیا وہ اسلام دنیا بھر میں دنیا بھر کی اشیاء کے چاہنے والے مگر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اسلام سلیب کے چڑھنے والے بڑے یہودیوں کے چڑھنے والے بڑے ہندوؤں کے چڑھنے والے بڑے گائے کے پجاریوں کے چڑھنے والے بڑے اسلام تیرا چڑھنے والا کوئی نہ رہا اسلام ہر چیز کا دفاع کیا گیا معاف کرنا اپنے گروہوں کا مسلکوں کا جماعتوں کا دفاع کیا گیا ملک و وطن کا دفاع کیا گیا اپنے اداروں کا دفاع کیا گیا ماں کا دفاع کیا گیا باپ کا دفاع کیا گیا اپنے کپڑوں کا دفاع کیا گیا چھینٹے نہ پڑ جائے مگر اسلام کا دفاع کس نے کرنا تھا دفاع پاکستان بھی ہے دفاع پنجاب بھی ہے دفاع اپنا ضلع شہر بھی ہے دفاع زمین بھی ہے دفاع پراپرٹی بھی ہے دفاع مارکیٹ بھی ہے مگر اسلام کا دفاع کون کرے گا اسلام کا محافظ کون بنے گا اسلام تیرا کوئی وارث نہیں ہے اسلام تیری وراثت کا حقدار ہی کوئی نہیں اسلام اپنی اپنی وراثت کو سنبھالنے والے کوئی گھر کا وارث تو کوئی مارکیٹ کا کوئی سلیب کا تو کوئی اپنے یہود کا اسلام تیرا کوئی وارث نہیں ہے اسلام بیچارہ کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی گھر سے نکالتے ہو کبھی جیب سے نکالتے ہیں کبھی کاروبار سے نکالتے ہیں بیچارہ اسلام کافروں سے بھی دھکے کھا رہا مسلمانوں سے بھی دھکے کھا رہا بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جہاں مدینے والے کا مکمل قانون نافذ ہو مکمل اسلام نافذ ہو چھپن سے زائد مسلمانوں کے ملک ایک ارب ستر کروڑ کے قریب تعداد اسلام کہاں ہے اسلام نافذ ہونے کے لیے آیا تھا اسلام قائم ہونے کے لیے آیا تھا اسلام غالب ہونے کے لیے آیا تھا اسلام کو ابتدا میں تو بڑے دفاعی مل گئے فدائی مل گئے جانسار مل گئے اب اسلام کو کرکٹر تو بڑے ملیں گے کھلاڑی تو بڑے ملیں گے گویے تو بڑے ملیں گے میراسی تو بڑے ملیں گے منافقت کرنے والے تو بڑے ملیں گے گندے سیاستدان دوگلی پالیسیاں کرنے والے تو بڑے ملیں گے اللہ کے دشمن تو بڑے ملیں گے اسلام تجھے مخلص کوئی نہیں ملتا اسلام تیری خاطر تیرے رب کی خاطر جینے والا کوئی نہیں ملتا آج دیکھو اسلام کا حال کیا ہے دنیا کے اندر امت اداس ہے کوئی امت کا نام لیتا ہے آج ہمیں خطوں میں لکیروں میں فقیروں میں رکھ دیا گیا جغرافیے کی پوجا کرو پاسپورٹ تمہارا یہ ہے شناختی کارڈ تمہارا یہ ہے ہم تو مومن تھے ہم تو مسلمان تھے المومنون اخوا مومن بائی بائی ہوتے ہیں مشرق کا ہو مغرب کا ہو شمال کا ہو جنوب کا ہو حدیث سنی ہوگی تم نے المسلم ہو اس پر ظلم نہیں کرتا لا یسلم ہو کافروں کے حوالے نہیں کرتا اس کے اوپر زیادتی نہیں کرتا اس کو پریشان نہیں کرتا حدیث آپ نے سنی ہوگی مدینے والے کا فرمان سنا ہوگا صحیح مسلم وسلم کی حدیث ہے مسل المؤمنین فی توادہم و ترحمہم و تعاطفہم کا مسل الجسد الواحد چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں پڑ گئے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں الجھ گئے ایک سرے کا گرے بان پکڑتے ہیں ملتے نہیں بات نہیں کرتے رخ موڑ کے چلے جاتے ہیں کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والے سے کلام نہیں کرتا توحید والا توحید والے سے بات نہیں کرتا دوستو مسلم کی مثال فرمایا محبت میں پیار میں درد میں بالکل ایسے ہے جیسے جسم جسم ہوتا ہے کے کسی حصے میں بخار چڑھ جائے کانٹا چب جائے ساری رات نیند نہیں آتی ہے مشرق کا ہو مغرب کا ہو شمال کا ہو جنوب کا مسلمان ہمیں تکلیف ہے اس کی کہاں لہو نہیں بہ رہا مسلمان کا اتنا لہو مسلمان دنیا میں اس وقت اگر سب سے سستی کو چیز ہے تو مسلمان کا لہو ہے مسلمان کا خون ہے آج گندے نالے کے پانی سے بھی گیا گدرا خون مسلمان کا اتنا بہایا جاتا ہے اس صدی میں کروڑوں مسلمان شہید کر دیے گئے وہ مسلم اللہ کے رسول نے فرمایا تھا آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما حرمتک بیت اللہ تیری بڑی شان ہے بڑا مقام ہے لیکن مسلمان کے خون کی حرمت بیت اللہ تو اس سے بھی زیادہ ہے گلی گلی میں لہو بہ رہا ہے مسلمان کا قاتل مختلف ہیں کوئی یہودی قاتل ہے کوئی عیسائی ہے کوئی سلیمی ہے کوئی ہندو ہے کوئی کمیونسٹ ہے مگر قتل ہونے والے سارے مسلمان ہیں رنگ مختلف نسل مختلف زبان مختلف لباس مختلف مگر خون مسلم کا ہے جو بہ رہا ہے مسلم شہید ہو رہا ہے مسلمان کو قتل کیا جا رہا ہے ایک وقت تھا ایک عثمان ابن عفان رضی اللہ کی شہادت کی افواہ پہلی تھی میں پیغام آیا تھا آپ کا عثمان شہید ہو گیا ہے تو اللہ کے نبی اسلام نے صحابہ کو اکٹھا کیا کہا سارے میرے ہاتھ پہ جہاد کی بیعت کرو آج جہاد دہشت گردی بن گیا آج جہاد کڑوا لگ گیا جہاد امت کی زندگی ہے جہاد اسلام کا محافظ ہے جہاد اسلام کا روب ہے جہاد اسلام کی شان ہے جہاد بلولہ ہے جہاد جذبہ ہے جہاد جوش ہے جہاد سے تو کافر ڈرتے ہیں ایک امریکی کہتا ہے جب میں پٹھانوں کو دیکھتا ہوں سر پہ پگڑی باندھے ہوئے ان کی لمبی داڑھی کپڑا ٹکنوں سے اوپر تو مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن جب ان کے کندھے پہ کلاشن دیکھتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے ان سے یہ جہاد سے کافر ڈرتے ہیں جہاد سے خوف کھاتے ہیں ایک کافر سے سوال کر کے پوچھ لو کہ تمہارے مر جائیں تو تم کیا کرو گے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا تو امریکیوں نے کیا کیا اور ہم سے پوچھو کہ جی ہمارے اگر کافر مار دیں ہم کیا کریں گے مسالحت مذاکرات ترلے رحمت ڈیوس کے لاہور کا واقعہ یاد کرو وہ ان کے مرے تو وہ توپوں کے دہانے کھول لیں ہمارے شہید ہوں تو ہم کچھ بھی نہ کر سکیں یہ مسلمانی ہے حدیبیہ میں اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرو صحابہ نے نے جہاد کی بیعت کی عثمان کا بدلہ لیں گے رضی اللہ عنہ کا اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت شجرہ ایک ایک عثمان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ابھی افواہ پھیلی ہے چودہ سو صحابہ اپنے نبی علیہ سلاد و سلام کے ہاتھ پہ موت کی بیچ کرتے ہیں آج ایک نہیں عثمان کے ماننے والے لاکھوں شہید ہو گئے کسی کو احساس ہوا کسی کو فکر ہوئی کسی کے دل میں درد ہوا ایک میت ہمارے محلے میں ہو تو کتنا سوگ ہوتا ہے گھر والے روتے ہیں شہید شہیدوں تم پہ کوئی رونے والا نہیں شہیدوں پہ کوئی رونے والا نہیں قربانیاں دینے والوں مجاہدوں تمہارا درد کسی کو محسوس نہیں سچ کہا تھا ابو الکلام آزاد نے آج وہی مجاہد کہتے ہیں ہم نے چلنا چاہا تم نے پاؤں کاٹے ہم ہم ہم نے نے نے نے نے نے بولنا چاہا چاہا چاہا تم تم تم زبان کاٹی دیکھنا آنکھیں نکالی سننا کان کاٹ لیے امت کی شان مجاہد تھے کفر ڈرتا ہے ان سے کافر کہتے ہیں ہمیں فدائیوں سے ڈر لگتا ہے آج وہ تو جنگ لڑ رہے ہیں کوئی کشمیر میں کوئی افغانستان میں میں کوئی شام میں کوئی عراق میں کوئی فلسطین میں مگر ہمیں ان کا درد ہے کہ نہیں اور گھر لٹ گئے اور گھر اجڑ گئے امت کی بات امت اداس امت غم زدہ اس سے بڑا غم کیا ہو سکتا ہے کہ ہماری عزتوں پہ ہاتھ ڈالا گیا کس کو عزت پیاری نہیں ہوتی آج ایک نہیں ہزاروں مسلم بہنوں کو لوٹا گیا کبھی ہوائیں چلتی تھی تو ہماری بہنوں کے سروں سے نہیں اترا کرتے تھے ہم غیروں کے محافظ تھے تاریخ ابن زیاد اندلس میں ایک عیسائی عورت کی عزت کو بچانے لشکر جرار لے کر گئے اور آج ہم بنو کریزہ کا وہ واقعہ یاد کرو ایک مسلمان بہن یہودیوں کے بازار میں جاتی ہے یہودی کہتا ہے اپنے کپڑے اتارو انہیں اپنا پردہ ختم کرو کہا نہیں میں اپنی چادر کبھی نہیں اتاروں گی یہودی نے سازش کی بہن اٹھنے لگی تو اس کا کپڑا نیچے باندھ دیا اس کا کپڑا اتر گیا اس نے کہا وا اسلام ایک مسلمان بازار میں تھا جلدی سے آیا جو کوئی اس کے پاس اس نے خنجر لیا یہودی کی گردن کاٹ ڈالی میں اپنی بہن کے عزت کو لٹتا نہیں دیکھ سکتا سارے یہودی مل گئے انہوں نے مسلمان کو شہید کر دیا اللہ کے نبی اسلام کو اطلاع ملی آپ نے یہ نہیں کہا اتنی شدت بھی ٹھیک نہیں ہوتی نہیں آپ نے لشکر تیار کیا کہا جب تک اپنے شہید کا بدلہ نہیں لوں گا آرام سے نہیں بیٹھوں گا کہا ہے وہ اسلام سے کہا تھا اموریا کی بہن جی۔ تو کہاں سویا ہوا دیکھ میری عزت کو لوٹنے آگے لوگ موتسم کو پیغام گیا فوری طور پر وسیعت نامہ لکھا کا موتسم خود جائے گا اپنی بہن کو کفر کے شکنجے سے آزاد کروائے گا اور کافروں کو سبق سکھائے گا اور ہندوستان کی بیٹی اسلام کی بیٹی نے خط لکھا تھا حجاج بن یوسف کو حجاج تیری بیٹی کی عزت کافروں کے قبضے میں ہے میری مدد کر حجاج ظالم بھی تھا مگر حجاج نے سندھ کے نقشے میں کنجر گاڑا اور محمد ابن قاسم کو تیار کیا جاؤ ابن قاسم بدلا لو محمد ابن قاسم آتا ہے راجہ داہر کی اینڈ اینڈ سے بجاتا ہے اپنی بہن کی عزت کو بچاتا ہے راجہ داہر کو کاٹتا ہے اسلام کو پلاتا ہے ہے وہ ایمان عراق کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا اب تو ویڈیو بھی آ گئی ظالموں نے ہمیں سبق سکھانے کے لیے ویڈیو بنائی ابو غریب جیل میں نور بہن ہمیں خط لکھتی رہی کس کے سامنے غم رکھے فریاد کس کے سامنے کرے درد کس کے سامنے پیش کروں جو کلبوں میں ناچنے والے ہیں جو دوسروں کے عزتوں پہ ہاتھ ڈالنے والے ہیں جو رات دو بجے گندے پیکج کروا کے رابطہ کرنے والے ہیں جو موسیقی کی دل پہ ناچنے والے ہیں جو بہنے بے پردہ گھومنے والی ہیں نور نوائے وقت کے سنڈے میگزین میں نور کا خط چھپا بھائیو ایک ارب ستر کروڑ میں ایک بھی اپنے قاسم نہیں فاطمہ اللہ کی قسم جمعہ سے پہلے مجھے بھائی نے ایک ویڈیو دکھائی دیکھنے کے قابل نہ تھی میرا موضوع ہی ختم ہو گیا نیا موضوع سامنے آ گیا فاطمہ تو امت مرحوم فاطمہ فاطمہ عراق کی بہن چار گنڈے امریکی کتے کیا کروں بیان نہ کروں تو احساس نہ ہو اس بہن بیچاری کی عزت کو نوچ رہے تھے لوٹ رہے تھے اور وہ بیچاری وا اسلامہ وا اسلامہ کر رہی تھی آج تم ووٹوں کے سوداگر بنے پھرتے ہو اپنے اپنے کام میں مصروف ہو کسی کو آفیہ یاد ہے دس سال ہو گئے بیچاری کو دس سال بیچاری کو ہو گئے اور کیا کچھ نہیں ہوا اس کے ساتھ قرآن کی حافظہ آفیہ کہتی ہے میں جب بھی ان سے قرآن مانگتی ہوں میرے کپڑے اتار دیتے ہیں اور قرآن کو میرے قدموں میں رکھ دیتے ہیں کس کو کلنٹن امریکی دو عورتوں کو لینے کوریا جائے اور مسلمانوں ہم بھی نہ لے سکے افغانیوں کو ہم نے مروایا اڈے ہم نے امریکیوں کو دیے رحمت ڈیوس دیا اور ظالموں کم از کم آفیا ہی لے لیتے مگر لیتے کیسے دینے والے بھی خود تھے بیچنے والے بھی خود تھے آفیا امریکہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر کہتی ہے اپنے کو لہرا کے کہ امت کہاں سوئی ہوئی ہے میرے کو دیکھو نشان دیکھو ایک مرتبانی اور امریکی جج کہتا ہے انصاف یہ کہتا ہے خنزیر کی چربی والی گولی اس کے سینے میں اتار دی جائے اگر امت نے کچھ نہیں کرنا تھا تو اس سے بہتر تافیہ نہ ہی رہتی بہنوں ہمیں بھول جاؤ فلسطین کی بہنوں برما کی بہنوں کشمیر کی بہنوں افغانستان کی بہنوں ہمیں بھول جاؤ ہم نے چوڑیاں پہن لی ہے چوڑیاں ہم مرد نہیں رہے ہم ناچ گانے والے ہو گئے آج کرکٹ کا میچ لگا لو رش پڑ جائے گا دنیا جمع ہو جائے گی مگر آفیہ کے لیے کوئی نہیں اٹھتا کوئی نہیں بولتا کوئی نہیں کھڑا ہوتا آفیہ کو آزاد کروانا ہے امریکہ کے خلاف اعلان جنگ کرے کیا مسلم ایک بیٹی کی وقت کوئی نہیں اور کون سی غم سناؤں آپ کو میرے زندان کے ساتھی کہاں کہاں ہو تم کیا کیا گزر رہی ہے تم پر کیوبا کے کہہ دیو باگرام کے قیدیوں ایک قیدی ہو تو اللہ کے نبی روئے کہ میرا قیدی ابو جندل اور یہاں ہزاروں نہیں لاکھوں قیدی لاکھوں قیدی کتنے کیوبا ہیں اور کیا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے کبھی بالٹی میں پانی ڈال کے ان کو گوتے لگاتے ہیں کبھی ڈیل مشین سے ان کو سوراخ کرتے ہیں کبھی کنٹینروں میں افغانستان میں افغانستان کی کہانی چھپی کنٹینروں میں بند کر دیا گیا کوئی سوراخ نہیں ہے بیچارے ہوا کو ترسے پانی کو ترسے پسینہ ایک دوسرے کا پی رہے ہیں جب سفر کر کے کنٹینر کھول لے گئے تو سارے شہید ہو چکے تھے کے ساتھی لمبی لمبی زلفوں والے موٹی موٹی آنکھوں والے گلابی رخساروں والے جن کی میتوں سے بھی خوشبو آتی تھی کیا کیا ان کے ساتھ ہوا ان قیدیوں کا حال جانتے ہو کیا گزری کلانی کیوبا کے قیدی کی ماں سعودی عرب کی رہنے والی خط لکھتی ہے بیٹا کبرانا نہیں تیری ایک ماں نہیں ہزاروں مائیں ہیں جو تیرے لیے دعا کر رہی ہیں اور کیوبا کے قیدیوں سے کہنا میں سب کی ماں ہوں بیٹا پریشان نہ ہونا تو نے تو میرا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے لوگ نشہ کر کے جیل جاتی ہیں تو اسلام کے لیے گیا ہے سنت یوسفی زندہ کر دیے فک العنی بخاری کی حدیث ہے قیدیوں کو آزاد کرواؤ قیدیوں کو آزاد کرواؤ یہاں ایک قیدی ہو جیل میں اس کو آزاد کروانے کا کتنا سوچتے ہو ہزاروں نہیں لاکھوں قیدی مسلم ہیں ان کو آزاد کروانے کا کس نے سوچنا تھا پھر تھوڑا سا اور آگے بڑھو امت کے درد اتنے زیادہ ہیں بابری مسجد کہاں ہے سینکڑوں ہزاروں مسجدیں اور بغداد کی مسجد اور شام کی مسجد جامع مسجد دمشق میں شام میں کیا کچھ ہو رہا ہے ہماری بہنوں کو لا کے عزتوں کو مسجد کے اندر لوٹا جا رہا ہے استبر خانے بنا دیے گئے باتیں جذباتی نہیں ہیں مت سمجھنا کہ میں جذباتی باتیں کر کے تمہارے جذبات کو گرما رہا ہوں میں تو حقیقت بیان کرتا ہوں کہ شاید اتر جائے تیرے دل میں میری بات شاید کوئی بات اثر کر جائے شاید دنیا بدل جائے کم از کم ہم یہاں رہ کے عمل کرنے والے ہی بن جائیں کتنی مسجدیں اور وہ مسجد سبھی پکار پکار کے ہمیں کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کہاں ہو اسلام کے محافظوں کہاں ہو وہ نبیوں کی سجدہ گاہ وہ امام الانبیاء کی میراث انبیاء کی سرزمین سبحان اسرا میراج کی سرزمین سبحان اللہ اسرا بے یاد کرو اس مسجد کو اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو لئی لم من المسجد الحرام الى المسکس اللذی بارکنا حولا وقسا اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جو بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے اقسا میں دو رکعت نماز پڑھے وہ اس طرح ہو جائے گا جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے اس کے سارے گناہ پاس فرمایا اکسا جس جگہ سے تمہیں نظر آئے گی وہ جگہ روئے زمین سے سب سے بہتر ہوگی تو اکثا کتنی عزت والی ہے عظمت والی ہے وہ جس کو عمر بن خطاب نے حاصل کیا تھا کافروں نے چابیاں رکھ دی تھی اتنا روپ تھا مسلمانوں کا اتنا دبدبا تھا وہ کس کے قبضے میں ہے آج یہودیوں کے قبضے میں بیت اللہ پہ قبضے کے پروگرام بنا رہے اور پھر تھوڑا سا اور آگے جاؤ امت کے درد اتنے زیادہ ہیں سب سے بڑی ہماری بزتی یہی ہوئی ہے اس صدی کے اندر اتنا ظلم ہوا ابھی ہمارے دوسرے دکھی نہیں بھول رہے تھے بہنوں کے اور بھائیوں کے اور بوڑھے باپوں کے اور قیدیوں کے اور ظلم و زیادتی کے ظالموں نے اللہ کے رسول اور اسلام کے خاکے چھاپ دیے امام المتقی مزمل و مدثر شرم و حیا کے پیک کر و جمال میں آلہ سیرت و کردار میں عرفہ ظالموں نے ایسے کارٹون چھاپے کہ کوئی ایمان والا دیکھ ہی نہیں سکتا نکلے کفر کفر نہ باشد کیا کہو کہ دل چاہتا ہے تو نہیں الفظ ادا کرو ظالموں نے کہا نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کا کردار صحیح نہیں تھا ظالموں ابو جہل مان گیا تھا ابو لہب مان گیا تھا صادق بھی ہو امین بھی ہو کردار پہ کوئی انگلی اٹھا نہیں سکا تھا آج کہتے ہیں مسلمانوں کا نبی اس طرح کا تھا اس طرح کا تھا ہم مر کیوں نہ گئے ایسے جینے سے بہتر ہے مر جائے ہم ایسا جینا تو ہم کو گوارا نہیں یا امت محمد یا امت الاسلام یوحان تمہارے قائد کی تو ہو رہی ہے ایک غازی عامر ایک غازی علم دین کافی نہیں امت کے بچے بچے کو غازی بننا ہوگا اللہ کے رسول پہ جو امت مرنا مٹے اس کو جینے کا حق کوئی نہیں ہمارا کو یاد کرو میری بہنیں بھی یاد کریں تب کے میدان میں گیارہ صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے تھے تو امی ہمارا نے دیکھا کوئی محافظ سامنے نہیں رہا گیارہ شہید ہو گئے جلدی سے آگے آئی مرہم پٹی کرنے آئی تھی عہد کے میدان میں آگے آئی اللہ کے رسول کے سامنے سینہ تان کے کھڑی ہوگی ہاتھ میں تیر تلوار پکڑ لیے اور دشمنوں پہ تیر چلا رہی ہے تیر کھا بھی رہی ہے سینہ چھلنی بھی کروا رہی ہے اللہ کے نبی نے دیکھا اتنا دفاع کر رہی ہے آپ نے خوش ہو کر کہا امی ہمارا کبھی دائیں ہوتی ہو کبھی بائیں ہوتی ہو آج تو تم مردوں سے بھی آگے نکل گئی ہے بازا تو یا امارا مارا تو کیا چاہتی ہے مارا کہتی ہے اللہ کے رسول یہ دفاع کرنے کا مقصد ہے میں جنت میں بھی آپ کا ساتھ چاہتی ہوں کوئی معاذ نہیں پوری امت میں کوئی محفظ نہیں بدل کے میدان میں معاذ و محفظ نے کہا تھا عبد الرحمان عوف سے چچا این آبا جہل ابو جہل کہاں ہے کہا کیا کہنا ہے کہا سمے تو سمینا بھی انا ہوں یسب نبینا اب مسئلے بڑے بڑے ہیں تم فرقوں میں کھو چکے اپنے گروہوں میں بڑھ چکے آپس میں لڑ چکے جھگڑے کر چکے روڈوں پہ جھگڑے کرتے ہو اللہ کے رسول کا مسئلہ سب سے بڑا ہے رحمت کائنات کو توہین کرنے والے کافر معاذ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی وہ توہین کرتا ہے ہم اس کی گردن کاٹ ڈالیں گے کہاں ہے محجسہ والا ایمان کہاں ہے وہ اسلام کی شمع کو اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہمیں عزیز ہو سکتا ہے النبی اولا بالمومنین من انفسه وازواجه امهاتهم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی توہین کی گئی فاطمہ تو زہرا کی توہین کی گئی ایک کنجری کی فوٹو بنائی گئی تصویر بنائی گئی اور اس کے پیچھے لکھا گیا عائشہ ہم مر کیوں نہ گئے ہم اس سے بہتر تھا مٹ جاتے ختم ہو جاتے فٹ پاتھ پہ اللہ کے نبی کا نام لکھا گیا اور اوپر جوتوں سمیت ظالموں نے چلنا شروع کر دیا کہاں ہے مسلمان کہاں ہے اسلام کے دعوے دار اور درد اور بھی بڑھ گیا جب امریکہ میں پادری نے اعلان کیا قرآن کو جلائیں گے اعلان ہوتا رہا میڈیا پہ آتا رہا کسی کو درد تھا یہاں تھوڑا سا کسی اداکار کو کانٹا چپ جائے ہمارا میڈیا اسی کی خبریں دکھاتا پھرتا ہے قرآن جلانے کی پادریوں نے بات کی اور کسی نے بتایا تک نہیں تھوڑی سی خبر بھی ختم ہو گئی قرآن پاک کو جلائیں گے پادری نے اعلان کیا اور وہ دن بھی آ گیا نہ کسی نے امریکہ کا بائی کاٹ کیا نہ کسی نے پریشر ڈالا وہ خلاف تھے عثمانیہ کئی قدری حکومت تھی پتا چلا فرانس والوں نے برطانیہ والوں نے اللہ کے رسول کی توہین کی ہے سلطان عبد الحمید نے اب اپنے کمرے میں بلایا برطانیہ کے سفیر کو فرانس کے سفیر کو کھڑا کر کے کہا یہ تلوار ٹیبل پہ پڑی ہے فوراً دفاع ہو جاؤ میرے ملک سے ورنہ تمہاری گردن کاٹ ڈالوں گا فرانس فرانس نے نے معافی مانگی اسرا معافی مانگی برطانیہ نے معافی مانگی حالانکہ معافی نہیں ہوتی لیکن پھر بھی کم از کم کچھ تو تم لیتے مسلمانوں قرآن جلایا گیا پٹرول پھینکا گیا قرآن کو پسٹل کے فائر مارے گئے اور وہ ویڈیو بھی آ چکی ہے منظر عام پہ یوٹیوب پر موجود ہیں وہ ویڈیو بھی مجھے بھائیوں نے بتایا کہ قرآن نیچے کے اوپر جوتا رکھا گیا قرآن کے اوپر قرآن کے اوپر شراب کی بوتل قرآن کو باتھ روم میں پھینکا گیا تو کیوبا کے قیدی بھی چیخ اٹھے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے بیچاروں نے بھوک ہڑتال کر دی کیا کرتے کے سامنے قرآن کو گندے باتھ روم میں پھینکا گیا کہ کے قیدیوں نے ہڑتال کر دی ہم کھانا نہیں کھائیں گے اور وہ رو رہے تھے امریکی فوجی کہتے ہیں ہماری مار سے جو عرب روتے نہیں تھے جب قرآن کو ہم نے باتھ روم میں پھینکا تو وہ بھی رو رہے تھے کیا ہے مسلمانی ہماری اب نہیں تو کب جہاد فرض ہوگا اتنا بتا دو جی ہاں الف دال کب آئے گا کتال کا مرحلہ کب آئے گا شکوا کس سے کرے امریکیوں سے کرے سلیبیوں سے کرے کس سے شکوا کرے یہ تو دار فلا کے بانیوں کا شکریہ انہوں نے موقع مہیا کر دیا آپ کے لیے کوشش کی اور محنت کی آپ کا بھی حق بنتا ہے اپنے بانیوں سے تعاون کیجیے دار کے بانیوں نے موقع دیا میں اپنا گلا شکوا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں فریاد ہے اللہ رب العزت کے سامنے اور شکوا آپ سے ہے کس سے کرے شکوا کافر زور آور نہیں ہوگے جرم ہمارا ہے جرم ہمارا ہے مجرم ہم ہیں اللہ کے نبی ہمیں تلوار دے کر گئے تھے جہاد کا پیغام دے کر گئے تھے دنیا سے گئے گئے تھے تھے نو تلواریں چھوڑ کر جنگوں میں حصہ لے کر گئے تھے ستاسی مار کے تیار کر کے گئے تھے سکا چچا شہید ہوا تھا وہ بولا بیٹا شہید ہوا تھا میرے نبی نے زخم کھائے تھے اور میرے نبی علیہ السلام نے شہادت کی دعا مانگی تھی تین مرتبہ تین مرتبہ شہادت کی دعا مانگی تھی جرم ہمارا ہے ہم نے موسیقی کی دن پہ ناچنا شروع کر دیا کرکٹ کے بیٹ پکڑ لیے وہ بھی تو خوش قسمت تھے جو مار کے لڑتے تھے رب نے قرآن میں ان کے لیے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ حُبْتِغَا عَمَرْزَتِ اللَّهِ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاننے دے دیتے ہیں کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہیں وَمِنَ النَّاسِ قربانیاں دینے والے من المؤمنین رجال صدقوا ما حد اللہ علی رب سے کی ہوا دے سچے کر دکھائے اللہ کے بندوں نے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون آؤ قصور کے باسیوں کرکٹ کے میچ کھیلتے ہو کبھی ہارتے ہو کبھی جیتتے ہو آؤ جہاد کا میچ کھیلو رب کی قسم ہار ہے ہی نہیں تو لوکتا لون قتل کرو گے تو غازی بن جاؤ گے قتل ہو جاؤ گے تو شہید بن جاؤ گے صحابہ قربانیاں دینے والے علیکم الجہاد فائنہو بابو من ابو وابل جنہ جہاد کرو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا پریشانیاں دور کر دے گا انفرو خفاف و سکالا نکلو رب کی راہ میں ہلکے ہو یا بوجھل جہاد کرو قتال کرو قاتلو ہم یعذبہم اللہ بیعیدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدورکم مؤمنین اللہ چاہے تو کافروں کو خود مٹا دے مگر تمہارے ہاتھوں اللہ کافروں سے بدلے لے کے تمہارے سینوں میں ٹھنڈک ڈالنا چاہتا ہے اللہ تو ہمیں حکم دے گیا ہم نے کیا کیا خالد ابن ولید نے میدان جہاد میں کہا تھا دشمنوں تم آسمان کے بادلوں میں چھپ جاؤ میں سیف اللہ تمہارا وہاں بھی پیچھا کروں گا اکما بن نافع نے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر کہا اللہم رب محمد لولا حاضل بحرو لفتحت الدنیا اللہ سمندر کے پار بھی کو مخلوق ہے مجھے بتا میں وہاں بھی پہنچوں گا اور تیرے سپاہی تو دجلہ میں کود گئے تھے اے موجے دجلہ تو پہچانتی ہے ہم کو اب تک ہے تیرا دریا افسانہ کا ہمارا اے گولستانی اندلس وہ دن یاد ہے تجھ کو تا تیری ڈالیوں پہ جاب آشیاں ہمارا مغرب کی وادیوں میں گونجی ازا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے روا ہمارا تیگوں کے سائے میں پل کر جوا ہوئے ہم خنجر ہلال کا قومی نشہ ہمارا باطل سے دبنے والے یہ آسمان ہی ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا تو ہیت کی امانت سینوں میں ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشہ ہمارا دست و دست ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بارے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اندلس کا واقعہ یاد کرو عبد الرحمان داخل نے اپنی بیویوں سے کہا تو منع کرو کیا کرتی ہو میں پوری کر دوں گا ایک نے کہا میرے لیے محل بنا دو خوبصورت سا اس نے محل بنا دیا دوسری کہتی ہے میری خواہش یہ ہے کہ دنیا بھر میں اگر کوئی مسلمان کہتی ہے تو اس کو آزاد کروا دو عبد الرحمان داخل نے اپنے سفیر بھیجے کوئی مسلم قیدی ہو تو سونے سے تول کر بھی اس کو آزاد کروانا ہے سونے سے تول کر بھی آزاد کروانا ہے قیدی دنیا بھر میں گئے واپس آ گئے کہا خالی آگے ہو کیا ہوا قیدی نہیں ملے داخل سے قیدیوں نے کہا داخل سے سفیروں نے کہا ہم نے پوری دنیا کے چکر لگائے ہیں آباد دنیا کے اللہ کی قسم کسی جیل میں مسلمان قیدی ہی نہیں ہے یہ دور تھا یہ دور ہے جینے کے انداز سیکھو دنیا میں ایسے جیا نہیں جاتا جس کی لاتی اس کی بھینس کا قانون ہے لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے آؤ مسلم بن کے دکھاؤ کافر تمہارے جہاد سے ڈرتا ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں علامہ اقبال نے کہا تھا کرگس کا جہاں اور شاہی کا جہاں اور الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور آؤ عزم کر لو ارادے کر لو کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے نومان بن مکرن کی کہانی یاد ہے وَيَتَّقِدَ مِنْكُمْ شُهَدَا اللہ کچھ کو شہید بنا دیتا ہے شہیدوں کو مقام عطا کر دیتا ہے عظمت دیتا ہے جب بندہ شہید ہوتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں بہتر کا دلہا بن جائے گا ستر جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا اور جابر کے والد شہید ہوئے عہد کے میدان میں کتنی قربانیاں ہیں کتنے عزم ہیں کتنے ارادے ہیں کتنے پروگرام ہیں نومان بن مکرن بادشاہ ظالم کے مقابلے میں جہاد کرنے گئے عمر بن خطاب نے ان کو بھیجا اور میدان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں دو دعائیں مانگوں گا تم نے آمین کہنا ہے کہا کون سی کہا اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کر سب نے آمین کہا دوسری دعا مانگی اللہ سب سے پہلے نعمان کو شہادت کا مقام دے دے سب نے آمین کہہ دیا مار کا ہوا وہی کام ہوا فتح بھی مل گئی نعمان شہید بھی ہو گئے قاصد کو بھیجا گیا جاؤ جا کے امیل مومن کو پیغام بھیجو پیغام دو کہ اللہ نے فتح دے دی ہے ادھر امیر کا حال کیا ہے ادھر تو لمبی تان کے سو جاتے ہیں نشے کرتے ہیں ادھر امیر کا حال کیا ہے مدینہ طیبہ سے تین میل باہر ہر روز آتے ہیں صبح سویرے قاصد آئے تو بتا بتائے کہ فتح ہوئی کی شکست ہمارا امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ حال روز پریشان فتح ہوئی کی شکست ایک دن باہر نکلے ہوئے تھے گوڑا دڑاتا سوار آیا پوچھا محاذ جنگ سے آئے ہو کہا ہاں کہا فتح ہوئی کی شکست اس نے کہا میں تمہیں نہیں بتاؤں گا میں خلیفت المسلمین کو جا کے بتاؤں گا اس کو نہیں پتا خلیفہ یہی ہے نہ پروٹوکول نہ آگے پیچھے لوگ نہ کوئی سواری عمر بن خطاب واقعی سمت کے لیے رحمت تھا اسلام کی عزت تھا پہچان ہی نہیں ہوئی خلیفت المسلمین ہے کہا ٹھیک ہے اپنا تعارف کروایا بھی نہیں کاسد گھوڑا دوڑاتا جاتا ہے اور مسلمانوں کا امیر ساتھ پیدل دوڑتا جاتا ہے اور مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے مسلمانوں نے کہا امیر المومنین آپ کو کیا ہو گیا ہے کیوں دوڑ رہے ہو قاسد نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ گوڑے سے نیچے گر پڑا کہا امیر المومنین مجھے معاف کر دو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے مجھے پتہ نہیں تھا آپ میرے امیر ہیں تو عمر میں خطاب کہتے ہیں سید ہو قوم خادم ہو قوم کا سردار ان کا نوکر ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں مجھے اتنا بتا دو فتح ہوئی کی شکست غصہ نے کیا فتح ہوئی کی شکست قاسد کہتا ہے امیل مومن اللہ نے فتح تا فرمائی ہے سر سیدے میں ڈالا شکریہ ادا کیا قاسد کو گانا کھلانے لگے سکون سے بیٹھے ہوئے تھے اچانک دل میں خیال آ گیا کہا قاسد میرے نومان کا حال کیا ہے تو قاسد نے کہا امیل مومن وہ تو شہید ہو ان کے جسم کے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے کوئی تلاش کرنا چاہے تو تلاش کر سکے نا چن چن کے میری لاش کر سکے نا ہاں وہ تو شہید ہو گئے چن چن کے میرے ٹکڑے پوری لاش کر سکے نا شہید ہو گئے امیل مومن کو سے بڑی محبت تھی رضی اللہ عنہ سے کہا حقا اور تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میرا نومان شہید ہو گیا تو قاسد بھی قاسد تھا کہنے لگا امیل مومنین آپ کو ایک نومان کی فکر پڑی ہے وہاں تو بڑی ماں کے لال شہید ہو گئے ہیں آپ ان کو پہچانتے بھی نہیں آپ ان کا نام بھی نہیں جانتے تو آگے سمیل مومن نے کہا سونے کے پانی سے لکھنے والے الفاظ او قاصد کیا ہوا ان ماؤں کے لال کو عمر نہیں جانتا عمر کا رب تو ان کو جانتا ہے ہم نے آج فکر تک نہیں دکھ یہ نہیں اندھیروں سے صلح کی ہم نے ملال یہ ہے کہ صبح کی طلب بھی نہیں مسلمانوں جاگ جاؤ بیدار ہو جاؤ اے مسلم خبیدہ اٹھ تو بھی خدا کا نام لے لوگ سلیب کا نام لے رہے ہیں جل سلیبی جنگ کے تبل بچ چکے ہیں کافر اپنے اپنے خداؤں کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اے مسلم خبیدہ اٹھا گا مارا تو بھی ہو وہ چمک اٹھا افق گھر میں تقاضا تو بھی ہو مسلمانوں مل جاؤ اکٹھے ہو جاؤ کفر کے مقابلے میں آ جاؤ آپس میں نہ نلو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے سب لڑے باطل سے رب کی حکمرانی کے لیے ایک مسلم حرم کی پاس باننے کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے کے کاشگر آؤ مل جاؤ کٹھے ہو جاؤ زندگی پیاری ہے مگر اتنی پیاری بھی نہیں کہ اس سے لٹتی رہے اور ہمیں اس کی پرواہ تک نہ ہو ہمیں اس کا احساس تک نہ ہو دیکھ سکتے ہو تو جلتا قرآن دیکھو دیکھ سکتے ہو لٹی ہوئی عصمتیں دیکھ سکتے ہو کری ہوئی مسجدیں دیکھ سکتے ہو چھپے ہوئے خاکے شاید لڑنے کے لیے کافی ہو سن سکتے ہو تو فلسطینیوں کی آہیں سن لو فلسطینیوں کے زخم سن لو ازا دے کے ہی سو نہ جانا ابھی تو ہم نے ہے فلسطین تک جانا ہم نے تو آگے بڑھنا تھا آہو سسکیوں کی داستان ہے آہو سسکیوں کی کہانی ہے کون ہے جو بدلہ لینے کا عزم کرے کون ہے جو ارادہ کرے للہ ذرا جاگ للہ ہوش کر للہ احساس کر رب العزت کے لیے احساس کر آخر کب جہاد کریں گے آخر کب میدان میں آئیں گے جفا کی تیک سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسرے میدان مگر جکی تو نہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیک بھی لڑتا ہے سپاہی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی ہم اس کے منکر نہیں لیکن آؤ حیرہ شہر کا واقعہ سن لو شیخ البانی نے اپنی سلسلہ میں بیان کیا ہے حیرہ شہر فتح ہوا معاہدہ لکھا جا رہا ہے خالد بن ولید معاہدہ لکھوا رہے ہیں حیرہ کے گورنر کے ساتھ اتنا ٹیکس ہمیں دیا کرو گے اتنا جزیہ ہمیں دیا کرو گے کبھی مسلمان ٹیکس لیتے تھے اب ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے بچہ بچہ ہمارا مقروض ہے وائٹ ہاؤس کا آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک کا معاہدہ لکھا جا رہا ہے وہ صحابی آ گیا خالد میرے نبی نے کہا تھا خندق میں اہلا شہر کے گورنر کی بیٹی میری لونڈی بنے گی کہا کہا گواہ ہاں کہو قلم روک دو معاہدہ روک دو جب تک میرے نبی کی پیش کوئی پوری نہیں ہوگی معاہدہ ختم اپنی بیٹی تمہیں پیش کرنی پڑے گی اللہ کے نبی کے صحابی کو لونڈی بنے گی گورنر پریشان ہو گیا اپنی بیٹی سے جا کے بات کی کہا میں چاہتی ہوں بات ہوئی جا کے کہا پیسے لے لو میری بیٹی کو نہ لو اس کے بدلے میں پیسے لے لو مسلمان سے کہا گیا صحابی سے مانگ کتنی مانگتا ہے سوچ سوچ کے سوچ سوچ کے کافر پریشان پتہ نہیں کتنا مانگتا ہے سوچ سوچ کہتا ہے ایک ایک ہزار ہزار دے دو لیا اپنے ساتھیوں میں گیا کہا کتنے پیسے لے کے آئے ہو کہا ایک ہزار کہا تم نے زیادہ کیوں نہیں مانگے کہا رب کی قسم مجھے اس سے زیادہ گنتی ہی نہیں آتی اللہ کے یہ شیر کہاں کہاں گئے دنیا کے لحاظ سے تھے میرے محترم دوستو اٹھو کے بڑی دیر ہو چکی ہے اٹھو کے بڑے لیٹ ہو گئے ہیں اپنے اسلام کا دفاع کرو اپنے اسلام سے محبت کرو اپنے اسلام سے پیار کرو میری سب احباب سے گزارش ہے بہنوں سے گزارش ہے وہ عمل تو کر سکتی ہے نا اسلام پہ پردہ تو کر سکتی ہے نا ٹی وی کا ٹی وی کا فلموں گانوں کا بائیکاٹ تو کر سکتی ہے نا بازاروں میں جانے کا میرج ہال میں تیل میں میل کا نیوندرے کا رقص موسیقی کا گندی فوٹو ویڈیو کا پائی کر کے اپنے بچوں کو لوری دیتے ہوئے ابن قاسم کی لوری لوری دو اپنے بچوں کو دیتے ہوئے کہانی سناؤ آسمان پہ بادل امڈے ہوئے تھے برس نہیں رہے تھے خلیفہ روشید نے دیکھ کر کہا اور بادلو تم کہاں جا رہے ہو تم جہاں بھی جاؤ گے اس زمین کا خراج ہمارے پاس ہی آئے گا ایک وہ دور تھا ایک یہ دور ہے ہم مظلومیت زندگی بسر کرتے ہیں تو میری سب احباب سے گزارش ہے ایک تو اپنے مجاہد بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا اور دوسرا انشاءاللہ سچے اسلام سے پیار کرتے ہوئے اسلام پہ عمل کر کے دکھانا انشاءاللہ سارے بھائی اسلام پہ عمل کریں گے انشاءاللہ کھڑے کر کے آپس میں اتفاق و اتحاد کا مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ زندگی کا مقصد اسلام کو غالب کرنا بنائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اور کل کے درس میں بھی آئیں گے انشاءاللہ اللہ بڑا اہم موضوع ہمارا ہے بد نصیب کون ہے کون بد نصیب ہے کون بے نصیب حقیقت میں ہے اور کل خطبہ جمعہ کا موضوع بھی جنت کے بارے میں ہے جنت کی قدر و قیمت کیا ہے جنت کیسے مل سکتی ہے کون سے عمل کر کے مل سکتی ہے اور جنت کتنی خوبصورت ہے انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تمام بھائیوں ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ ان کی دعائیں قبول فرے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اللہ جو اپنی بچیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ جو پریشان حال ہیں ان کے دکھ دور فرما بڑے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے عرفان بھائی ہمارے ان کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کو نیک اولاد عطا فرمائے ان کی والدہ محترمہ بیمار رہتی ہیں ان کے والد محترم کا ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے عبد المجید بھائی ان کی حلیہ محترمہ بیمار ہے اللہ ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے اسامہ بھائی ہمارے ان کے کے والد محترم وفات پا چکے ہیں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے احمد بھائی ہمارے اللہ ان کو بھی نیک اولاد عطا فرمائے ہمارے محترم کاری ادری صاحب بڑی محبت کرتے ہیں اللہ کہاں سے روز در سننے آتے ہیں ماشاءاللہ خود بھی عالم دین ہیں اللہ ان کے جامعہ کے لیے ان کو جگہ مہیا کر دے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما اللہ ان کے لیے سہولتیں پیدا فرما طالب علموں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما ہمارے کاری بلال سب بیمار رہتے ہیں اللہ ان کو شفا کاملہ عجلہ عطا فرما اللہ ہمیں دین اسلام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ کتاب و سنت کے پرچموں کو لہرانے کی توفیق عطا فرما اور والدین کی خدمت کرنے کی والدین کی عظمت کرنے کرنے بیان کی اللہ والدین کا احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما گھروں کے معاملے درست کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما یہ دار الفلاح کے بھائی آپ سے ماشاء اللہ دین اسلام کا کام کرتے ہیں خدمت کرتے ہیں بھائیو اپنی طاقت کے مطابق ان سے تعاون ضرور کیجیے وقت دیجیے ٹائم دیجیے صلاحیت دیجئے دعوت کے کام میں تعاون کیجئے اللہ سے دعا ہے اللہ میں کتاب و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ مجاہدین اسلام کی کشمیر میں برما اراکان میں اور شام ہمارا مظلوم ہے اور یمن فلسطین عراق میں اور افغانستان میں چچڑیا میں مالی الجزائر عراق میں اللہ مجاہدین کی مدد فرما اللہ فیہ بہن کو رہائی عطا فرما عبد الرحمن داخل کو رہائی عطا فرما اللہ مسیح اقسا کو آزاد کروانے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمیں کومر بن خطاب جیسا حکمران عطا فرما اللہ ہمیں صلاح الدین ایوبی جیسا قائد عطا فرما اللہ ہمیں کشاک الاسلام ابن تیمیہ جیسا رہبر عطا فرما اللہ ہم سب کو کتاب و سنت کا خادم بنا جو کچھ میں نے کہا سچ کہا تو اللہ قبول فرمائے اگر مجھ سے کہیں کو غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے بھی معاف فرمائے وہ آخر دعوانا الحمد رب العالمین